انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک درخت ہے سوار اس کے سائے میں سو سال تک چلے گا پھر بھی اس درخت کے سائے کو عبور نہ کر سکے گا اگر چاہو تو پڑھو و ذل ممدود و ماں ام مسکوب ان کے لیے دراز سایہ ہے اور فراماں بہتا ہوا پانی جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار دو سو ترانوے یہ حدیث صحیح ہے